اقیل بن خالد اور شعیب دونوں نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی اقیل کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہوں نے میں نے سنا کے الفاظ نہیں کہے اور شعیب کی حدیث میں ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس طرح معمر نے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ننانوے